دوسری صنعت سیدہ ام دردہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ کہتی ہیں جو ہی میں حمام سے نکلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے میری ملاقات ہو گئی آپ نے فرمایا ام دردہ کہاں سے میں نے کہا جی حمام سے آپ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے جو عورت اپنے ماؤں کے علاوہ کسی اور کے گھر میں کپڑے اتارتی ہے وہ ہر پردے کو پھاڑ دیتی ہے جو اس کے اور اللہ تعالیٰ کے مابین ہوتا ہے حدیث نمبر نو سو انتیس مسند احمد